جو اس کی جانب سے بلند مقامات اور مغفرت و رحمت ہوگی اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے اس آیت میں مجاہدین کے لیے جو اجر عظیم ہے اسی کی تفصیل ہے بخاری و مسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں جنہیں اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے ہر دو درجوں کے درمیان آسمان اور زمین کی مسافت ہے علماء نے اسی آیت جہاد سے استدلال کر کے کہا ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے اگر فرض عین ہوتا تو پھر بیٹھنے والوں کے لیے کسی فضیلت کا ذکر نہ ہوتا آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جہاد ان تمام اعمال سے افضل ہے جو جہاد میں شرکت نہ کرنے والے لوگ کرتے رہتے ہیں سیوتی نے الکلیل میں لکھا ہے کہ اس آیت میں مجاہدین کو تمام دوسرے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے اور یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے جو لوگ واقعی جہاد میں شرکت کرنے سے معذور ہوتے ہیں ان کا درجہ بھی مجاہدین ہی کا ہے